نمدنوسلی رسول کریم امباد فاؤز بلا مین شعیت نروجیم ربی شرح لی صدری ویسیرلی امری وحل اقتم ملیسانی یفق رب یسر ولاسیر وتم بالخیر سیقول پارے کا رکو نمبر دس ہے آج آیت نمبر دو سو گیارہ سے دو سو سولہ تک پارا نمبر ٹو رکو نمبر ٹین آیت number two eleven two two sixteen سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سل بنی اسرائیل سوال کیجئے بنی اسرائیل سے رقم کتنی ہی آتے نہ ہم دی ہم نے ان کو من آیتم بیجینہ روشن نشانیوں میں سے وہ میں اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعدی اس کے بعد کے جاعت ہو آئی اس کے پاس فَإِنَّ اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت ہے عذاب دینے والا زینہ خوبصورت بنا دی گئی للذینہ ان لوگوں کے لیے کفرو جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی و اور وہ مذاق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین امن ایمان والوں کا والذین اور وہ لوگ اتقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن واللہ اور اللہ یرزق یرزق رزق دیتا ہے میں یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب کان نناسو تھے لوگ امتوں واحدہ ایک جماعت فبعث اللہ تو بھیجا اللہ نے نبی جینا نبیوں کو مبشرینہ خوشخبری دینے والے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں بنا کر و منظرین اور آگاہ کرنے والے ڈراوے دینے والے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں بنا کر وہ انزلہ اور اس نے نازل کی معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ لیا حکومہ تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناسی لوگوں کے درمیان فی مختلف اس معاملے میں کہ انہوں نے اختلاف کیا فی ہی جس میں و مختلف اور نہیں اختلاف کیا فی ہی اس میں الازینہ مگر ان لوگوں نے اوتوخ جو اس کو دیے گئے تھے ممبادی اس کے بعد ما جا جو آئیں ان کے پاس البیناتو روشن دلیلیں بخشن ضد بینہم نہ اپنے درمیان فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے اللہ آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے لما اس چیز میں جو فی انہوں نے اختلاف کیا جس میں من الحق کی حق میں سے حق سے بھی اس نے اپنے حکم سے واللہ اور اللہ تعالی یہ دی راہ دکھاتا ہے میں یشا جسے وہ چاہتا ہے الا سراتم مستقیم سیدھے راستے کی طرف ام حسب تم کیا سمجھ لیا ہے تم نے ان تدخلو کہ تم داخل ہو گئے الجنہ جنت میں ولما اور حالانکہ نہیں یا تکم آئی تمہارے پاس مثل الذین خلو مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے مستم پہنچی ان کو بساؤ سختیاں ودراؤ اور مصیبتیں وزلزلو اور وہ ہلائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہا رسول نے والذین آمنوا اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے متا کب آئے گی نصر اللہ ہی مدد اللہ کی اللہ خبردار رہو نصر اللہ ہی مدد اللہ کی قریب قریب ہے یسلو کا وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں قل کہہ دیجئے ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو من خیرن خیر میں سے فلل والدینی تو والدین کے لیے ہے والاقربین اور قریبی لوگوں کے لیے والیتامہ اور یتیموں کے لیے والمساکین المساکین اور مسکینوں کے لیے وبن السبیل اور مسافروں کے لیے وما تفعلو اور جو تم کرو گے من خیرن خیر میں سے فَإِنَّ اللہ تو بے شک اللہ بھی علیم اس کو جاننے والا ہے کتب علیکم القتال لکھ دیا گیا تم پر قتال وہوا ہوا حالانکہ وہ کرہن ناپسندیدہ ہے لکم تم کو یا تمہارے لیے وہ اثا اور شاید کے ان تک رہو کہ تم ناپسند کرو شعین کسی چیز کو وہ ہوا اور وہ خیر الکم بہتر ہو تمہارے لیے و اسا اور شاید کے ان تو ہبو کہ تم پسند کرو کسی چیز کو شعین ان تو ہبو کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو وہ ہوا اور وہ شر الکم بری ہو تمہارے لیے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وَأَنْتُمْ اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے بس جی تلاوت سنیں گے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون